حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لانت بھیجے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لانت بھیجے گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تہتر